بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النجم آیت بتیس الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ان ربك واسع میں هو می بكم عید این من کم مینل اور عید في بطون اجین تم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى اہل احسان یعنی نیک لوگ وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں مگر کچھ آلودگی تو ہر انسان کو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے اپنی باقی بیان نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگو وہ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے ترجمہ اہل احسان یعنی بھلائی والے وہ ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر کچھ آلودگی بے شک آپ کا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے بس اپنی پاکی بیان نہ کرو وہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے